فرماتے ہیں کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگ دوہل یہ یعنی ڈنکر کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگ دوہل بہر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں بہر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں یعنی اللہ کی محبت کا کوئی ساحل نہیں ہے دیکھیے والا بچپن سے جوانی جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے میں جانے جا ہو رہے ہیں ماشاء اللہ ایسی زبردست چہرے پہ انوارات کی بارش ہے وہ ابھی تک دین پہ چل رہے ہیں اور چل کے دکھا رہے ہیں ماشاء اللہ وہ بھی ساحل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بات بھی یاد آ گئی حریص قرآمید کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ ہے اس کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایمان پر حریث تھے اور اسلام میں حریث تھے کہ میری امت کے ایمان میں ہر وقت ترقی ہوتی رہے اس لیے حضرت بار نے زبردست فرمایا کہ نظر بچا لو گے ایمان میں ہر وقت ترقی ہوتی رہے گی مرتے خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور ہر وقت ایمان میں ایمان کی ہلاوت بھی ملتی رہے گی اور ایمان میں ترقی بھی ہوتی رہے گی اللہ فرماتے ہیں ایک شخص سے توبہ کرتا ہے یہ بھی اچھا ہے پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ ہمت کرو اور سو فیصد مرتے دم تک توبہ ٹوٹنے نہ پائے ایسی ہمت کرو پھر بس سکو گے ورنہ یہ کہ توبہ کے سہارے پہ گناہ کر لیا توبہ کے سہارے پہ گناہ کرنے والا کرنا انٹرنیشنل ڈنکی منکی <laughs> اس لیے کہ سوچتا ہے کہ توبہ کر لیں گے ہم تو توبہ کی توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے بہت سے لوگ گناہ کی حالت میں موت ہو گئی ان کی ٹی وی کے چینل چینج کرتے وقت ہی موت آ گئی اور کوئی گناہ کرتے وقت ہی موت آ گئی اللہ کی نافرمانی کرتے اس لیے ہر وقت ایسے تیار رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی موت آ جائے اللہ کے پاس جانے کے لیے تیاری تیار رہیں رحمت احمد اللہ رسول کریں کچھ باتیں دیتا ہوں اس میں سے ہمارا ایک دوست تھا میرا میزبان بھی تھا مجھ سے چالیس سال پرانا تعلق تھا موٹر سائیکل پر جا رہا تھا ایک پتھر آیا موٹر سائیکل گری اس کا سر پھٹ گیا ناک کان اور سر سے بہت خون بہا الحمدللہ بچے اچھے ہو گئے مگر کبھی کبھی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے اتنا شدید پڑتا ہے کہ دانت آپس میں چپک جاتے ہیں اور زبان کٹ جاتی ہے دورہ پڑنے سے پہلے سر سراہٹ کی سی آواز آتی ہے جس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب دورہ پڑنے والا ہے اللہ ہمیشہ صحت و عافیت دے اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے مصیبت کے زمانے سے پہلے ہی ڈرتے رہو دوسروں کی مصیبت سے سبق حاصل کرو نفس کا مزاج یہودیوں کی طرح کا مت بناؤ کہ جب سر پر پہاڑ رکھ دیا تو اس وقت توبہ کر لی اور جب پہاڑ ہٹا تو پھر نافرمانی شروع کر دی تو یہ تو یہودیوں کا مزاج ہے کہ جب مصیبت آئی اس وقت اللہ اللہ کر لیا سجدے میں گر گیا اور جب مصیبت ٹل گئی تو پھر بدماشی شروع کر دی یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے حدیث پاک میں اس غر اللہ پھر رخا یا الشدہ سکھ میں اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں دکھ میں یاد کرے گا کچھ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر حضرت نے فرمایا یہ جسم جو آپ کو ملا ہے یہ روح کی سواری ہے روح کا گھوڑا ہے لہٰذا ہے کھانا پینا لباس سب اس گھوڑے اس گھوڑے کا ہے آپ کا نہیں ہے آپ کی غذا تو روزہ نماز اور اللہ کی یاد ہے اور اللہ کی یاد کے بغیر دنیا تلف ہے دنیا کے جتنے سیٹ ہیں ان سب کو دیکھ لو سب بدہواز نظر آئیں گے اور اللہ والے چٹائی پر بوریے پر اللہ کی یاد میں مس بیٹھے ہیں خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیما تھا اللہ کے نام میں یہ اثر ہے کہ قلب میں چین اور سکون اترتا ہے اور اطمینان نصیب ہوتا ہے پرانے زمانے میں جب عورتیں آٹا پیستی تھی تو چکی میں ایک کھوٹا ہوتا تھا جس کو پکڑ کر چکی پیستی تھی تو گندم کے جو دانے اس کھوٹے کے پاس ہوتے تھے وہ نہیں پیستے تھے یہ دے دیجیے تصویر اور ادھر منہ کر کے رکھیے نظر میں ادھر میری طرف دیکھتے ہیں ذکر کے وقت چھپا لیا کریں تو اس طرح چکی پیستی تھے تو جو دانے ہوتے تھے کھوٹے کے پاس وہ نہیں پستے تھے اور دونوں پارٹوں کے بیچ میں خیریت سے رہتے تھے اسی طرح اللہ کی ذات ہماری روح کا مرکز ہے جتنے ہم ان سے قریب ہوں گے آسمان و زمین کے پارٹ ہم کو نہیں پیس سکتے اور جو اللہ سے جتنا دور ہے پس رہا ہے اللہ سے دوری دنیا بھر کے عذاب اور دنیا بھر کی پریشانیوں کا مرکز ہے اللہ سے قرب ساری کائنات کی لذت چین اور سکون اور اطمینان کا سو چشمہ ہے آخر بڑے بڑے کابین بھی تو رہے جب جنگ ہو رہی تھی جنگیں ہوتی تھی دنیا کے اندر حکیم منتھ تھانوی رحمۃ اللہ موجود تھے اس سے پہلے جتنے اکابرین شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حاجی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب موجود تھے مگر سکون کی زندگی تو جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو سب سے پہلا عذاب دل پر آتا ہے اگر کسی نے بدنگاہی کر لی کسی عورت پر بری نظر ڈال دی یا جھوٹ بول دیا اور کوئی نافرمانی کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی ناک کان اور دانت نہیں توڑیں گے کیونکہ جب بادشاہ ناراض ہوتا ہے اور کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو تھانے دار کو نہیں پکڑتا بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے اور ہمارے قلب ہمارا قلب ہمارے جسم کا بادشاہ ہے لہٰذا نافرمانی پر اللہ تعالیٰ بادشاہ کو گرفتار کرتے ہیں کیونکہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے ہمارا دل بادشاہ ہے اور قلب میں فوراً پریشانی شروع ہو جاتی ہے یہ نافرمانی کی خاصیت ہے اس لیے کاروں میں پھرنے والے نافرمانوں کے قلوب اللہ کی نافرمانی کی نحوست سے پریشان رہتے ہیں اور ٹاٹ پہننے والے چٹائیوں پر بیٹھنے والے اللہ کی رحمت کی بارش کی وجہ سے اپنے قلب میں بادشاہوں سے زیادہ لذت محسوس کرتے ہیں وہ گرمی ہجرا وہ تیری یاد کی خنکی جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے دنیا میں گرمی ہجرا یعنی اللہ تعالیٰ کی جدائی کا غم تو ہے لیکن ان کی یاد سے دل میں ٹھنڈک بھی ہے جیسے کہیں دھوپ میں سایہ نظر آ جائے اور اگر ذکر چھوڑ دیا تو گویا سائے سے پھر دھوپ میں آ گئے لہٰذا پھر سے شروع کر دیں اور یہ شعر پڑھ پڑھ لیں مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا اگر مرغی کے سوپ سے طاقت آ سکتی ہے تو خالق مرغ کے نام میں کتنی طاقت ہوگی بادام و موتی کے خمیرے کی طاقت اللہ کی مخلوق ہے تو مخلوق کی خالق سے کیا نسبت کی جا سکتی ہے کسی نے خالد صاحب سے پوچھا کہ آپ کے پیر صاحب بڑے لال و سرخ ہیں کون سا کشتا کھاتے ہیں حضرت والا بھی ہمارے بڑے لال و سرخ ہیں ماشاء اللہ خالد صاحب نے جا کر تھانہ بھون نے حضرت سے عرض کیا یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ مجدد تھے حکیم الامت مولانا شاہ شاہ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ہنسے اور مزان فرمایا بھائی ساحل خپتی معلوم ہوتا ہے اس سے کہہ دینا اشرف علی بوٹی کشتہ کھاتا ہے جس کی وجہ سے وہ لال و سرخ ہے اس کا نام ہے تعلق مع اللہ اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق ہو تو سوکھی روٹی بھی لگتی ہے اور پریشان قلب اگر مرغ اور بریانی اور قورمہ اور کباب کھائے تو نہیں لگتا قلب کا چین اللہ کی رضا پر موقوف ہے دیکھیے جب قطب شمالی کی سوئی مرکز کی طرف مستقیم ہوتی ہے اکثر جانواز میں لگی ہوتی ہے کی جو ہوتی اور جہاں اس سے ذرا ہٹی تو کانپنے لگتی ہے بس قلب جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے چپکا ہوگا چین سے رہے گا واللہ حضرت والا فرما رہے ہیں واللہ اگر سارا عالم چاہے تو کوئی تو بھی اس کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا سوئٹزر لینڈ تو واٹر پروف گھڑیا بنا لے تو کیا اللہ اپنے عاشقوں کے قلب کو غم پروف نہیں کر سکتا اگر چاروں طرف غم ہو لیکن ان کا دل غم سے محفوظ ہوتا ہے باقی اللہ والوں کو بھی پریشانیاں آتی ہیں مگر ان کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں ان کے بھی پریشانی آئیں گی صاحب اللہ والوں کو آتی ہے ایسی بات نہیں ہے ان کی تربیت کے لیے ہوتی ہے ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ اس میں راضی رہتے ہیں ان کا دل پریشان نہیں ہوتا بظاہر آنسو بھی بہیں گے ظاہری طور پہ پریشان بھی ہوں گے طبی طور پر مگر ان کا دل پریشان نہیں ہوگا اور راضی رہیں گے غیر اللہ سے کاٹنے کے لیے اور اپنے سے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ مسائل کچھ پریشانیاں تقویناً بھیج دیتے ہیں ہر ایک کا امتحان الگ ہے ہر ایک کا پرچہ الگ ہے کسی کے لیے دشمن کھڑا کر دیا کسی کے لیے وسوسے لگا دیے کسی کو اور کچھ پریشانیاں ہوئی مگر مرض کا مذہب تربیت ہوتا ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی دشمنی خلق رحمت ہو گئی اور شیطانی وساوس کے بارے میں خالصہ فرماتے ہیں بھلا ان کا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے یہ دشمن انہی کے ابارے ہوئے ہیں جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو تقویناً کبھی شیطان اس کو پیچھے لگا دیتے ہیں کس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہے تاکہ تنگ آ کر ہمارے مقبول بندوں کے پاس جائے کیونکہ جب انسان تنگ ہوتا ہے تب اسے اللہ اور اللہ والے یاد آتے ہیں اور اللہ والوں کے غلام بھی یاد آتے ہیں اور غلام اس لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں ورنہ اس سے دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ والے یعنی اللہ والوں کی غلامی کی نسبت تو بہرحال ہے غرض اللہ والوں یا اللہ والوں کے غلاموں کی صحبت سے وہ بندہ اللہ والا بن جاتا ہے مکہ مکرمہ مقیم حضرت والا کے ایک عزیز تھے بہت وسوسے آتے تھے ان کو تو حضرت والا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو زیادہ طاقت نہیں دی وہ آپ کو کیا وہ آپ کو اٹھا کر کسی مندر میں نہیں لے جا سکتا کسی پنڈت کی پوجا پاٹ میں نہیں لے جا سکتا سنیما ہال میں نہیں لے جا سکتا اس کو ہمارے اوپر کوئی طاقت نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے دل میں کچھ خیالات ڈال دیتا ہے اور پھر وہ خیالات قلب کے اوپر رہتے ہیں اوپر رہتے ہیں قلب کے اندر نہیں آتے بس یہ وساوس مومن کے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اگر یہ مساوس نہ آتے تو آپ کسی مولوی سے بات بھی نہیں کرتے یہ انہی کا صدقہ ہے جو آپ ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں مولا رومی نے فرمایا ایک شخص کو کسی سے عشق تھا اس کا پتہ نہیں معلوم تھا رات دن اس کی یاد میں رویا کرتا تھا ایک مرتبہ رات کو بارہ بجے پاگلوں کی طرح اپنے معشوق کی تلاش کو تلاش کر رہا تھا کوتوال چہرے سے دیکھ کر سمجھا یہ کہ یہ چور ہے اسے کیا معلوم یہ بےچارا عاشق ہے دیوانہ ہے پاگل ہے پہلے زمانے میں کوتوال گھوڑے پر گشت کرتے تھے تو کوتوال نے اس کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اس نے پوچھا بھائی ہمیں کیوں مارتے ہو کوتوال نے کہا تم اتنی رات کو کیوں گشت کر رہے ہو اس نے کہا ہم پاگل دیوانے آدمی ہیں کوتوال نے کہا نہیں تم چور ہو اور دو کوڑے اور لگائے پٹائی سے بچنے کے لیے وہ بھاگا اور بھاگتے بھاگتے ایک باغ کے قریب پہنچ گیا اور دیوار کود کر باغ میں پہنچا تو وہاں اس کا معشوق مل گیا تب اس نے کہا اے اللہ تھانے دار کے ہر کوڑے پر اس کو ثواب عطا فرما اس مصیبت پر تیرا بے شمار شکر ہے جس نے مجھے میرے محبوب سے ملا دیا اسی طرح ان مساوس کے ڈنڈوں نے آپ کو مولویوں سے ملایا شیخ اور پیروں سے ملا دیا اللہ والوں سے ملایا ورنہ دولت میں کھیلنے والا اللہ والوں کو کہاں یاد کرتا ہے یہ مساوس کے ڈنڈے ہیں جو آپ کو اللہ تک پہنچاتے ہیں حضرت والوں کے بڑے بڑے فلم ایکٹر میں نے خود دیکھے آئے بڑے وہ ہیڈ لگائے گول والا اور ٹوٹ پہنے اور آئے حضرت والا دعا فرما دی یہ پریشانی ہاں، دعا فرمائی نصیحت بھی فرمائی داڑھی وغیرہ کی میں اللہ کو راضی کروں تو آئے نا اللہ والوں کے پاس تو میں خود ان وسوسوں سے حضوالا فرما رہے ہیں پچیس سال تک پریشان رہا یہاں تک کہ میں نے عاجز ہو کر اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کا فارسی میں یہ مصرا لکھا کہ وساوس ختم ہی نہیں ہوتے ہر وقت دماغ گرم رہتا ہے میں لاکھ جھٹکتا ہوں مگر وہ دماغ پر چڑھے رہتے ہیں تو میں آپ کی بارگاہ آپ کی چوکھٹ کو چھوڑ کر اب کہاں جاؤں حضرت نے لکھا جہاں تو نے اللہ کی شراب محبت پی ہے اسی کی چوکھٹ پر سر رکھ کر پڑا رہے الحمد للہ آج وساوس کا پتہ ہی نہیں اب بلانے سے بھی نہیں آتے غرض یہ وساوس کے ڈنڈے ہمیں بارگاہ تک لے جائیں گے لیکن جب آپ دربار میں داخل ہو جائیں گے پھر یہ قریب بھی نہیں آئیں گے اس کی مثال میں مشکار شریف کی شرح میں ملا علی خانی لکھا ہے کہ وساوس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور شیطان مثل اس کتے کے ہیں جو دنیاوی بڑے آدمیوں کے گیٹ کے باہر کھڑا ہوتا ہے جب آپ ملنے جاتے ہیں تو کتے کے بھوکنے سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ بنگلے والے سے کہتے ہیں اپنے کتے کو خاموش کیجیے ملا علی قاری فرماتے ہیں بہت بڑے محدث فرماتے ہیں کہ اس طرح شیطان سے بحث کرنے اس کو جواب دینے کا حکم نہیں دیا گیا اللہ کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ تم ہماری پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے کہو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے اللہ میاں شیطان آپ کا کتا ہے ذرا اس کو خاموش کر دیں جس طرح بنگلے والوں کے پاس خاص کوڈ اور خاص الفاظ ہوتے ہیں جب وہ الفاظ کہتے ہیں تو کتا جو ہے دم ہلاتا ہوا واپس ہو جاتا ہے تو شیطان اللہ کا کتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کتے سے نہ لڑو بلکہ ہم سے پناہ مانگو یہ ہمارے یہ ہمارے کوڈ سمجھے گا اور خاص کوڈ ہے جس کو سن کر وہ دم دبا کر بھاگ جائے گا لیکن ایک زمانہ ہم ان سے فریاد کرتے رہیں تب وہ اس کو خاموش کریں گے اس کی مدت آپ کے ذمے نہیں ہے اللہ کے ذمے ہے اللہ جانتے ہیں کب تک اس کتے کو بھگواتے رہیں گے اس میں آپ کی تربیت ہے آپ اپنی آجیزی کہ آپ لاکھ چاہتے ہیں کہ شیطان نہ آئے مگر پھر بھی چلا آ رہا ہے تو خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے خاص خلافہ میں سے تھے شیطان کے وسوسوں کے بارے میں ان ان کا کا شعر ہے بھلا منہ منہ تھا میرے کو آتے یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں یہ دشمن اللہ میاں نے پیدا کیا ہے اس کے اتنے فوائد ہیں جس کی حد نہیں مثلا یہ کیا کم ہے انسان اپنی آجزی دیکھ لیتا ہے یہ دل میں وساوس کا سیلاب چلا آ رہا ہے جس کو میں روک ہی نہیں سکتا اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی اللہ صاحب مہاجر مکی ہو کے مکہ شریف میں قیام تھا اور وہیں جنت المولا میں اس وقت آرام فرمائے ماشاء اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قبر کھود کے دیکھ گئی تو بالکل صحیح سلامت جنت المولا میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ الحمد للہ رد قیدا بس بس یہ حدیث شریف میں دعا آتی ہے شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کی طاقت کو صرف بس تک محدود کر دیا کہ وہ صرف بس ڈال سکتا ہے زبردستی گناہ نہیں کرا سکتا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کر دیا لہٰذا جب بس وسعے نہ جائیں اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور یہ کہو واہر اللہ کیا شان ہے آپ کی کہ چھوٹے سے دل میں خیرات کا سمندر ڈال دیا ذرا سے قلب میں سارا عالم چلا آ رہا ہے سارا سعودیہ سارا بنگلہ دیش سارا پاکستان اس میں سمایا جا رہا ہے دل کے اندر یہ چھوٹا سا دل آپ کی قدرت کا نمونہ ہے تو شیطان سوچے گا میں نے تو چاہا تھا کہ اللہ سے دور ہو جائے یہ تو اور معرفت حاصل کر رہا ہے یہ تو اللہ سے اور قریب ہو رہا ہے پھر شیطان بھاگے گا ان مساوس کا ایک آسان علاج اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ جس شیخ سے آپ کو مناسبت ہو کچھ دن اس کے پاس رہ پڑو جب روشنی آتی ہے تو اندھیرے چلے آتے ہیں اگر آپ بزرگوں کے ساتھ لگے رہیں گے تو پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میں آپ سے کہوں گا ذرا اپنے وسوسوں کو آواز دینا اپنے ماضی کو آواز دینا پھر وہ حضرت نے پڑھا غزل اس نے چھیڑی مجھے سانس دینا ذرا رفتہ کو آواز دینا تو پھر کوئی آواز بھی نہیں آئے گی آپ یاد کریں گے تو وسابس یاد بھی نہیں آئیں گے مگر وسوسا اپنے وقت پر جاتا ہے لیکن ہمارے لیے انتظار کرنا بھی مضر ہے کہ کہیں کب جائے گا حکیم الامت فرماتے ہیں وسوسے کا علاج عدم التفاط عدم کا کیا مطلب ہے اس کی طرف توجہ مت دیں کوئی بھی وسوسہ دل میں دماغ میں آ رہا ہے یہ قیامت کی نشانی ہے کہ وسوسے بڑھ جائیں گے فحاشی کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے تو یہ اس میں مشغول نہ ہو نہ اس کو بھگانے کی کوشش کریں اس کو بھگانا اس کو بلانا دونوں نقصان دہ ہیں جیسے بجلی کے ننگے تار کو اگر آپ جھٹکیں گے یہ ہمارے پاس سے بھاگے تو اس سے چپک کر رہ جائیں گے اگر آپ اس کو پکڑیں گے تو وہ آپ کو پکڑ لے گا یہ جلمن اور سلمن اس سے دور رہو نہ اس کو حاصل کرو نہ بھگاؤ یعنی اگر تو اس کو بھگائیے بھی من بس یہ سمجھ لو دل ایک شہرا ہے اس شہرا پر صدر بھی چلیں گے جنرل صاحب بھی چلنا ہے بھنگی بھی چلے گا سور بھی چلے گا کتے بھی چلیں گے تو قلب کو بھی اللہ نے ایک شہرا بنایا ہے جس میں مومن اللہ کا ذکر کرتا ہوا بادشاہ کی طرح چل رہا ہے ساتھ ساتھ سور شمار کتے بھی چل رہے ہیں کسی کو کیا حق حاصل ہے اس شہرہ پر دخل دے تو اللہ نے دل ایسا ہی بنا ہے یہ وساوس تربیت کے لیے دل کو پختہ کرنے کے لیے اگر وساوس ہی نہ آئے تو ہم خدا کی طرف رجوع بھی نہ کریں یہ وساوس محبوب کی طرف سے ڈنڈوں کا انتظام ہے آہستہ آہستہ پیٹ پر لگاتے لگاتے اللہ والوں تک پہنچا دیتے ہیں اور بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے اور وساوس کا ایک علاج اور بھی حدیث میں آتا ہے اللہ الدین سیوتی رحمۃ اللہ نے جامع صغیر میں لکھا ہے جب تم گناہ کے یا جب تم کو گناہ کے یا اعتقادیات مثلا کفر وغیرہ کے وسو سے آئے میں یہودی ہو جاؤں کرسچن ہو جاؤں یہ سب آئے تو کیا کہو گے آمن تو بلّہ ہی اور رسولی پڑھ لیجیے آمن تو بلّہ ہی رسولی تین دفعہ پڑھ لیں آمن تو بلّہ ہی اور رسولی آمن تو بلّہ ہی اور رسولی آمن تو بلّہ ہی اور رسولی یہ وسو سے جب آئے کفر وغیرہ کے یہ کلمہ شیاتی کھوپڑی پر ڈی جی کا کام دیتا ہے کیا مطلب اس کا کیا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اس کے رسولوں پر کیا زبردست ہے مستصر حضور اعظم جامعہ جامع کا نام فرماتے تھے اور کیا زبردست آمن تو بلّہ اور رسولی جیسا کھٹمل مچھی پر مچھر کھٹمل مچھر پر ڈی ڈی ڈی چھڑک دو تو سب ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح اس کلمے سے شیطانی وساوس ختم ہو جاتے ہیں حکیم علومت نے فرمایا جو شخص اس کی فکر کرے گا کہ وسوسے چلے جائیں وہ مصیبت میں رہے گا اور صحت بھی خراب ہو جائے گی بس اس کا علاج یہی ہے کہ تم اس کا خیال ہی چھوڑ دو کہ وسوسے کب جائیں گے جیسے ایک جالی ویر تھا اپنے مرید کے یہاں ٹھہر گیا مرید نے پہلے دو تین دن تو خوب گوشت انڈا مرغی والا کھلایا سوچا پیر صاحب دو تین دن رہیں گے جب ایک مہینہ ہو گیا مرید کے پاس سب پیسہ ختم ہو گیا تو رونے لگا کہ حضور اب آپ میرے یہاں کبھی نہیں آئیں گے جالی پیر نے کہا کیوں نہیں آؤں گا ہمیں تو ہمیں تم سے اتنی محبت ہے تم ہم کو اتنا کھلا پلا رہے ہو ہم ضرور آئیں گے مرید کہنے لگا کہ نہیں اب آپ کبھی نہیں آئیں گے جالی پیر نے کہا تم کو کیسے معلوم ہو کہ میں اب نہیں آؤں گا مرید نے کہا حضور جب آپ جائیں گے نہیں تو آئیں گے کیسے تو ساویز کے جانے کا انتظار نہ کرو یہ کب جائیں ورنہ جالی پیر کی طرح چپک جائیں گے بلکہ حاجی صاحب کا یہ جملہ دہرا لیجئے کہ اے اللہ کیا شان ہے آپ کی یہ پل ڈیڑھ چھٹانک کا چھوٹا سا بنایا اس میں خیرات اور وساوس کا سمندر ڈال دیا کہ آنکھ بند کی اور خیرات کا سارا سمندر دل میں آ گیا آسمان زمین سورج چاند جس ملک کو چاہے سوچ لیجئے وہ دل میں آ جائے گا کیا شان ہے اللہ کی تو جب شیطان دیکھے گا میرا بزنس لاس میں جا رہا ہے میں وساوس ڈال کر اس کو اللہ سے دور کر رہا تھا لیکن اس نے میرے وساوس کو بھی ذریعہ معرفت بنا لیا آلام روزگار کو آسان بنا دیا جو غم ملا اسے غمے جانا بنا دیا یعنی ہم نے دنیا کے غم کو بھی اللہ کے غم میں داخل کر دیا یہ سمجھ کر یہ اللہ کی طرف سے ہے جب تک وہ چاہیں گے غم رہے گا جب چاہیں گے ختم ہو جائے گا میں نے تو اپنا قصہ آپ کو بتا دیا ورنہ اپنا حال بتانا ٹھیک نہیں ہے مگر آپ کی اصلاح و تربیت کے لیے اپنا ذاتی حال بتا دیا کہ میں بیس پچیس سال تک وسوسے نہیں گئے میں جتنا خیرات کو بھگا رہا تھا وہ اتنے زیادہ آ رہے تھے معمولی معمولی کام پہاڑ کی طرح بڑے نظر آتے تھے لیکن اس کا فائدہ محسوس ہوا کہ ایک اللہ والے مولانا شاہ عبد المنی صاحب سے چپکے رہنے کی توفیق ملی اور وساوس نہ آتے اور پریشانی نہ ہوتی تو اللہ والوں کے پاس جانے کو دل ہی نہ چاہتا یہ وہی کوتوال کے ڈنڈے ہیں جنہوں نے محبوب تک پہنچا دیا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہار من خزاں صورت گلے من شکل خار آمد یعنی میری بہار خزاں کی شکل میں آئی ہے میرا پھول کانٹوں کی شکل میں آیا لیکن چونکہ یہ اللہ کے حکم سے آیا ہے لہٰذا میں یہی سمجھتا ہوں کہ میری بہار انہی کانٹوں میں ہے تو میری تربیت کے لیے سارا انتظام اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے میں نے پچیس سال تک تکلیف اٹھائی لیکن اللہ کے راستے میں پڑا رہا اس لیے میں کہتا ہوں وسوسہ آپ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جن کو زیادہ وسوسے سے آتے ہیں ان کو حدیث میں ایمان کی بشارت دی جاتی ہے آپ سنیے صحابہ کرام کی بات سنیے صحابہ نے عرض کیا ہم کو ایسے وسوسے سے آتے ہیں نبی صلاح السلام کہ ان کو منہ پر لانے سے بہتر یہ پسند کرتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جائیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی ذالی کا ذا ایمان یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے معلوم ہوا جن کو زیادہ وسوسہ آتا ہے ان کا ایمان زیادہ قوی ہوتا ہے اس لیے ملا علی باری احادیث مبارکہ کی روشنی میں وساوس کے بارے فرماتے اسار لا لایت بیتن بے چور خالی گھر میں نہیں جاتا جہاں دولت ہوتی ہے وہیں جاتا ہے لہٰذا اگر چور یہاں پہ تھوڑی آئے گا اگر پیسے یہاں رکھیں گے تو پھر چور آئے گا لہٰذا وساوس کی کثرت دلیل ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے جس کو شیطان چرانا چاہتا ہے لیکن چرا نہیں سکتا صرف پریشان کر سکتا ہے اور پھر اس میں مزہ بھی ہے دیکھیے بھائی ایک آدمی اپنے محبوب کے پاس جا رہا ہے اب کچھ لوگ اس کو وسوسہ ڈال رہے ہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو تمہارا محبوب تو کچھ نہیں اس کے اندر کوئی جمال نہیں ہے اور دو اس کے کان میں کہہ رہے ہیں دو اس کان میں دو اس کان میں کہہ رہے دو اس کان میں کہہ رہے ہیں ایسے میں وہ دندناتا چلا جائے کہ ہم اپنے محبوب کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے تو یہ ہے مکمل محبت اسی طرح محبت کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے شیاطین مقرر کر دیے جو اس کے کان میں کچھ کہتے ہیں لیکن مومن اس کی پرواہ نہیں کرتا اور ہمارا بن کے رہتا ہے لہٰذا یہ وساوس ہماری تکمیل محبت کا ذریعہ ہے پھر آپ کو ان وساوس سے جو تکلیف ہوتی ہے اس پر آپ کے درجات کی ترقی ہوتی ہے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں یعنی کفارہ سیاحت اور ترقی درجات اور اللہ والوں کے قرب کا ذریعہ ہے تم خانقاہ میں چالیس دن لگا لو پھر انشاءاللہ اس کا اثر دیکھو گے بلکہ اگلے ماہ میں بنگلہ دیش جا رہا ہوں اللہ فرما رہے تھے تم بنگلہ دیش آ جاؤ تو اور اچھا ہے تاکہ مربی بھی بے وطن ہو اور طالب بھی بے وطن ہو ہم بھی اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے دور ہوں اور تم بھی دور ہو جب دونوں بے گھر ہوتے ہیں تب زیادہ فضل ہوتا ہے اللہ کی رحمت زیادہ برستی ہے اس پر میرا ایک شعر سن لیجیے مانا کہ بہت کیف ہے حب الوطنی میں ہو جاتی ہے میں تیز غریب الوطنی میں جب انسان اللہ کے لیے اپنے وطن سے دور ہوتا ہے تو اللہ تیز والی پلاتا ہے چنانچہ اپنے وطن میں نماز روزے کا جب مزہ جب آئے گا جب آپ اللہ کے لیے بے وطن ہوں گے جب دین سکھانے والا بھی بے وطن ہو اپنے بچوں سے دور اور سیکھنے والے بھی دور ہوں تو پھر کیا پوچھنا کم از کم ایک مہینہ بنگلہ دیش ٹھہر جاؤ جہاں میں ٹھہرتا ہوں وہاں کے میزبان نے ایک میٹرو بس خریدی ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے لیے خریدی ہے تاکہ آپ جہاں جانا چاہیں ہم میٹرو بس سے آپ کو احباب کے سمیت لے جائیں گے دیکھو ہمارے ایسے محبت کرنے والے وہاں ہیں اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش میں عظیم الشان کام لے رہے رزوالہ اب تقریباً نوے فیصد بنگلہ دیش کے بڑے بڑے علماء ازوالا سے بیٹھے اس وقت یہ اور بہت خانقاہیں بنی ہیں اہل حق کی خانقاہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جس ملک میں اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس ملک والوں کے دلوں میں اس مربی کے لیے حسن زن اور محبت ڈال دیتے ہیں بنگلہ دیش میں ایسے بڑے محدثین مجھ سے بیت ہیں کہ پورے ملک میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں اور وہ لوگ ہندو پاک کے بڑے بڑے ہندو پاک کے بڑے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں جیسے مولانا ہدایت اللہ صاحب بنگلہ دیش کے سب سے بڑے محدث ہیں کسی بڑے سے بڑے عالم کی طرف رجوع نہیں ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان کے دل میں حسن زن ڈال دیا یعنی حضرت والا سے رجوع ہو گیا خلافت بھی حضرت کو مولا ہدایت اللہ صاحب بہت بڑے شیخ الحدیث سے اس کے علاوہ میں آپ کو طبی مشورہ دیتا ہوں جو حکیم ہے تو جن کو آتا ہے ان کے لیے مشورہ دے رہے ہیں کہ روزانہ سر پر تیل کی مالش کراؤ تاکہ دماغ تر رہے اور دوستوں میں رہو جو نیک دوست ہیں ان میں رہو اکیلے مت رہو ہر وقت اللہ والے دوستوں میں رہو کمزور دل اور دماغ والوں کے لیے خلوت مضر ہے یعنی اکیلا رہنا نقصان دہ ہے ایسے مریضوں کے لیے چھ ماشا خمیرہ موتی اصلی والا یا خمیرہ آبریشم عرق امبر ایک چمچہ اور چار چمچہ عرق گلاب کے ہمراہ صبح شام خالی پیٹ پی لو ان قلب میں قوت آ جائے گی بزرگوں نے لکھا ہے کبھی دل اور دماغ کمزور ہو جانے سے بھی وساوس کا غلبہ رہتا ہے جیسے کمزور آدمی ہر کو ہر کوئی تھپڑ مارتا ہے اور وہی خمیرہ وغیرہ نہیں ملتے تو فرمایا ایک سیب روزانہ کھا لو اس میں ہی بہت قوت ہوتی ہے اسی طرح شیطان بھی تھپڑ لگاتا جاتا ہے چلا جاتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کا دل اور دماغ کمزور ہے اس لیے جب دل اور دماغ کو قوت پہنچے گی تو پھر انشاءاللہ قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی اور شیر آپ کو بکری لگے گا ہاتھی مچھر رہیں گے اور جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو بلی بھی کودتی ہے تو لگتا ہے کہ شہر آ گیا تو قلب کی قوت کے دو نسخے بتا دیے اور میرا خاص ایک مشورہ ہے کہ وہ تنہا نہ رہے ایسے لوگ ہر وقت دوستوں میں رہیں اور دوست بھی ایسے جن سے آپ کو مناسبت ہو وہ آپ کو ہنساتے رہیں تاکہ دماغ اس میں مشغول رہے یہ میں وساوس کا علاج بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود مبتلا رہا ہوں اس زمانے میرا سر وسابس کے بوجھ سے گرم ہو جاتا تھا میں لاکھ چاہتا تھا کہ وسوسا نہ آئے مگر وسابس جان نہیں چھوڑتے تھے لیکن اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ اپنے کام میں لگے رہو اور اللہ والوں سے لگے لپے رہو جب تک بریانی پکتی ہے اس وقت تک دیگ کو آگ پر سے نہیں ہٹایا جاتا ورنہ بریانی کچی رہ جاتی ہے بعض لوگوں کو اللہ بعض لوگوں کو اللہ نے تحجد ذکر اور تلاوت سے اپنی ذات تک پہنچایا اور بعضوں کو خالی وسوسوں سے پہنچا دیا پریشانی ذہنی کوف اور اتنے غم سے وہ اتنا تیز چلا کہ نفل والے پیچھے رہ گئے صاحب غم اللہ کا راستہ اتنا تیز طے کرتا ہے کہ نفل اور وظیفے والے اس تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ حزن اور غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور حدیث میں آتا ہے انا عند المنکسرت قلوب اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے جیسے جب گھر بنتا ہے تو اس میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے اسی طرح وساوس بھی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور خواجہ صاحب کا شعر ہے نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے مبارک کسی کی دل آزاریاں ہیں الحمدللہ یہ فقیر اس راستے سے گزر چکا ہے اس لیے آپ کو تسلی دے رہا ہوں ایک وقت آئے گا انشاءاللہ سب وسابس ختم ہو جائیں گے اللہ کرے آپ کو ایسے دوست مل جائیں جو خوش دل ہوں خوش الحان ہوں خوش ذوق ہوں اور تھوڑا سا مزہ بھی جانتے ہو نہیں مزہ بھی مذاق بھی کرتے ہوں تھوڑا سا مگر جائز مذاق کسی کی غیبت وغیرہ نہ واخر دعوانا الحمد للہ اب العالمین دعا کر دیتے صلی اللہ علیہ نبی امی اے اللہ جو بڑا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دی ہم سب کو وساوس سے نجات عطا فرما دیجیے اے اللہ آپ راضی ہو جائیے خوش ہو جائیے یا اللہ میں ظاہر بھی بنا دیجیے باطن بھی بنا دیجیے اے اللہ سارے عالم میں رحمت کی بارش کی بارش فرما دیجیے اس زلزلے وغیرہ جو آ رہے ہیں اس سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ پاکستان میں جو زلزلہ آیا اس سے جو نقصان ہوا اس کی تلافی فرما دیجیے اللہ جاپان میں جو زلزلہ آیا اس سے جو کافر چلے گئے یا اللہ یقیناً وہ جہنم میں گئے ہوں گے جنہوں نے اسلام نہیں لائے یا اللہ تعالیٰ سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمیں زندگیوں کو بدل دیجیے اپنے رحمت <laughs> سے ظاہر میں سوار دیجیے باطن بھی سنوار دیجیے مرنے سے پہلے اپنا بنا لیجیے اللہ ہم نہ بھی بننا چاہیں اے اللہ میں سارے عالم کی غلامی معاشرے اور یا اللہ نفس و شیطان کی غلامی اور ہر قسم کی غلامی سے نکال کر اپنا غلام بنا لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا غلام بنا دیے رضوان اللہ جنہوں نے جانیں پیش کر دی ستر شہادا ستر صحابہ اس عہد کے میدان میں ستر شہاد صحابہ کرام نے اپنی جانیں پیش کر دی ہیں کیا ایمان تھا اے اللہ فضل فرما دے ہم پہ ہمارے گھر والوں ماں باپ بہن بھائیوں بی بچوں خاندان والوں پہ میرے مطالبین حضر والوں کے مطالبین اور سارے عالم اور سارے کالونی والوں اور سارے اہل عرب اہل عجم پہ فضل فرما دے ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہمیں سکون قلب عطا فرما دیجیے تقوا والی حیات عطا فرما دیجیے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے ہمت عطا فرما دیجیے اللہ ہمیں ہمت عطا فرما دیجیے نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنا غلام بنا لیجیے شریعت سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مرتے دم تک سچے اللہ والوں سے تعلق مضبوط قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما اور مرتے دم تک اللہ والوں کی مجالس ان کے غلاموں کی مجالس سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے رہی میں بھی سب سے زیادہ محتاط محتاج ہوں اے اللہ مرتے دم تک میرا حضرت والا سے مضبوط تعلق رکھیے اور میرے حضرت والا کی زندگی برکت عطا فرما دیجیے ان کے اللہ ڈیڑھ سو سال سے ہے تو کے ساتھ زندگی برکت عطا فرما دے میر صاحب کو میرے والد صاحب میرے دادا میرے خاندان والے میں جو بھی بیمار ہیں ہمارے خاندان والوں میں سب کو صحت کا ملا حاجل مستمیر عطا فرما دے اے اللہ ہمیں ہمیں اپنے لیے قبول فرما لیجیے اے اللہ آپ جس سے چاہے دین کا کام لے سکتے ہم سے کام لے لیجیے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما فرما جو دو بہت ہی پیارے ہیں ان میں ہمیں شامل فرما لیجیے ہم تو نالائق ہیں نالائقی کے ہم نے انتہا کر دی آپ آپ کریم ہے کریم ہے وہ ہے اللہ تم نے استفاقی والمنہ کریم وہ ہے جو نالائقوں پہ بھی رحم فرما دے ہم نالائق ہیں اے اللہ ہم نے ہمارے نالائق کا نہ ہٹا کے لائق بنا دیجیے اللہ عبادت کی توفیق عطا فرما دیجیے نماز فجر کی پابندی کرنے حلا بنا دیجیے ہاں۔ پانچ وقت کی نمازوں کو جماعت سے ادا کرنے کی خوشی و خصوص سے توفیق ادا فرما دیجیے اے اللہ جھوٹ اور رشوت غیبت ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے نظر بچانے کی توفیق ادا فرما دے بھیک مانگتے ہیں اے اللہ نظر بچانے کی توفیق ادا فرما دیجیے ہمت عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارا دل بنا دیجیے اپنی احمد سے اپنی محبت سے دل کو بھر دیجیے اے اللہ اپنی کامل محبت عطا فرما دیجیے صدیقین والی حیات عطا فرما دیجیے انعام یافتہ بندوں والی حیات فرما فرما دیجیے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما لے صدیقین اور صالحین میں شامل فرما لیجیے تمام فتنوں سے بچا لیجیے اے اللہ دجال کے کے فتنے سے سے بچا بچا لے عورتوں فتنوں اے اللہ انٹرنیٹ اور کیبل اور T V V C R اور جتنے فتنے فاشی اور یعنی عورتوں کے فتنوں سے بچا لیجیے اور جتنے فتنے برسنے سے بچا لیجیے اے اللہ دنیاوی یا اللہ جو زمین اور آسمانی آفات آ رہی ہیں ان سے حفاظت فرما دیجیے اللہ سارے عالم رحمت کی بارش کی بارش فرما دیجیے محمد دیا پہ رحم فرما دیجئے رحم فرما دے ساری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے اے اللہ ہمارے امان تو بہت خراب ہو گئے گناہ عام ہو گئے آپ مدد فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے اے اللہ اپنی رحمت اور مغفرت کے خزانے بھر بھر کے اٹھا اس امت ساری امت پریشان ہے اے اللہ اس پریشانی کا حل آپ کی طرف رجوع ہے ہم سب کو آپ کی طرف رجوع کرنے کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو عجب اور عرب اور عجم کے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے دیجیے اے اللہ اللہ آج ہم عیش میں پڑ گیا اے اللہ فضل فرما دے عرب مملکت میں بھی اللہ خلیج میں بھی انقلاب نافذ فرما دیجیے اللہ سریعت کو غالب فرما دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے فضل فرما دیجیے لیبیا عراق افغانستان کشمیر پاکستان سارے حالت میں مسلمان پریشان ہیں آپ مدد فرما دیں اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے اللہ مدد فرما دیجیے بھیک مانگتے کمزور ہیں نارائی کے کمرے بیٹھے میں دعا مانگ رہے ہیں اے سی بیٹھے آپ کی رحمتیں بہت ہیں اللہ مگر ہم آپ کو ناراض کر رہے ہیں اس امت پہ رحم فرما دیجیے اور یہودیوں کی چالوں سے اس کو بچا لیجیے یا اللہ سارے امت کو بچا لیجیے اللہ تعالیٰ کافر و یہودیوں کی چالیوں کو یا اللہ انہیں پر لوٹا دیجیے ان کی پلاننگس کو انہیں پر لوٹا دیجیے ان کو آپس میں یا اللہ تفرق کا ڈال دیجیے ان کی ان کی ٹیکنالوجیز کو انہیں پر لوٹا دیجیے ان کی ان کی زمینوں کو ان پہ الٹ دیجیے اللہ یا اللہ ان کے ان کے عقلوں کو الٹ دیجیے ہم ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں اول تو ان کو ہدایت دے دے ہدایت دے دے اور ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ یہود ہو نہ سارا اسلام دشمن عناصر کو یا اللہ اول تو ہدایت دے دے ہدایت نہیں ہے تو ان کو چن چن کے دباؤ و برباد فرما دیجیے ڈگی پلانے کو ان کے اللہ انہیں پر لوٹا دیجیے چلنا ہی مت دیجیے اللہ تعالیٰ ساری امت کی مدد فرما دیجیے اللہ اس امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدین شریف میں آرام فرمائے سبحان اللہ ہمارے بہت تسکین کا سبب ہے اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرمائے صدقے اس امت پہ رحم فرما دیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات امت کے روتے تھے آج کیا حال ہے آ ہماری عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں اے اللہ کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرعی پردہ کی توفیق عطا فرما بے پردہ نکلتی ہیں کتنے لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں اے اللہ بدل دے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا دل بدل دیجیے اپنی احمد سے اللہ ہمارا دل بدل دے خود اخلاص عطا فرما دے اس مجلس کو قبول فرما لیجیے اے اللہ ایسا بنا لیجیے کہ روزہ مبارک میں حاضری ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائے اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائے اے اللہ ہمیں اولیا صدیقی والی حیات عطا فرما دیجیے اس مجلس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حیدر ابو بکر سے دی ہے عثمان والی حالی اور جتنے خلفاء اور تیرے نیک بندے کے صدقے اور شاہ ولی اللہ محبت شیخ عبد ابدوبائی جیلانی میرے شیخ کے صدقے اس مجلس کو قبول فرما لیجیے اللہ قبول فرما لیجیے اور دین کے بڑے بڑے کام لے لیجیے وقت آخر آئے تو مدینہ شریف پہنچا دیجیے اور روزہ مبارک کے سامنے شہادت کی موت عطا فرما اور جنت البقی میں ہمارا متفن بنا دے اپنی رحمت سے ربر و ہمارے بیوی بچوں خاندان والوں کو بھی اللہ والا بنا دے اللہ مرنے سے پہلے سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے اور سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان ایمان کے ساتھ اس